بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں ان لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں جو دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں دعوت کا کام بہت ہی بڑا کام ہے بلکہ سب سے بڑا کام ہے کل مجھے ایک واقعہ بال ہوا اس سے مجھے لگا کہ دعوت کتنا بڑا کام ہے مسٹر ریت ملہوترا ایک سفر پہ گئے تھے واپسی میں جب وہ دلی ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں انہوں نے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لڑکے اور لڑکیاں ماڈل قسم کے کھڑے ہوئے تھے ان کے قریب گئے اور ان کے پاس ان کے بیگ میں قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن تھا تو انہوں نے ایک نسخہ نکالا اور ایک لڑکے کو یہ کہتے ہوئے دیا کہ آپ کے لیے اسپرچل گفٹ ہے تو جب اس لڑکے نے دیکھا کہ یہ قرآن کا ٹرانسلیشن ہے انگلش میں جو اس کی جو اس کی اپنی زبان ہے تو اس کی زبان سے فوراً نکلا واؤ اتنا اچھا تحفہ تو اس کے جو دوسرے ساتھی تھے جب انہوں نے سنا تو مسٹر انہوں نے کہا ہم کو بھی واؤ کہنے کا موقع دیجیے مطلب ہم کو بھی دیے قرآن کا ترجمہ ہم پڑھیں تو یہ جس کو میں نے سنا تو مجھ کو یہ واقعہ ایک علامتی واقعہ نظر آیا یعنی ساری دنیا گویا انتظار کر رہی ہے کہ اس کی اپنی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں کوئی قرآن کو دے اور وہ واؤ کہہ کر کے اس کو قبول کرے تو میں اس کا انتظار کر رہا تھا اتنا اچھا تحفہ کو پڑھوں گا اس کا سبب کیا ہے دیکھیے انسان کانسلی یا ان ہمیشہ ایک سوال سے دو چار رہتا ہے کہ میں کون ہوں میرا کریٹر کون ہے اس دنیا میں میرے میرے لیے رہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے میرا ماضی کیا ہے میرا پریزنٹ کیا ہے میرا فیوچر کیا ہوگا تو یہ سب سوالات جو ہیں ہر آدمی کے مائنڈ میں ہمیشہ ہی رہتے ہیں چاہے وہ مجھ سے بولے یا نہ بولے تو قرآن کے بارے میں انہوں نے سنا ہے یہ بات کہ قرآن کو مسلمان خدا کی کتاب بتاتے ہیں کریٹر یعنی کی اپنی بک تو ان کے مان میں رہتا ہے کہ جو کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ خالق کی کتاب ہے تو اس کو دیکھے اس میں کیا لکھا ہے اس میں کیا میسج ہے خالق ان سے کیا بات کہہ رہا ہے تو یہ ایک سوال ہر آدمی کے مان میں رہتا ہے اور قرآن کوئی ان نون بک تو ہے نہیں شاید جاتی چاہتی کہ قرآن ایک کتاب ہے قرآن کا کم از کم نام تو ہر ایک نے سنا ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ خدا ایک کتاب ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی اپنی جو زبان ہے اس میں ملے اس وقت تو یہ وہ لوگ جو دعوت اللہ کے کام ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ دورہ کھلا ہوا ہے کہ شاید ان کا مشن عالمی مشن ہے شاید دنیا کے لیے شاید دنیا انتظار میں ہے کہ کوئی ان کو قرآن کا ترجمہ ان کی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں دے اور اس کو وہ پڑھیں آپ جانتے ہیں قرآن کوئی موٹی کتاب نہیں قرآن ریلیٹیولی ایک ایک مقصد کتاب ہے تو ہر آدمی چاہے گا کہ اس کو پڑھے لیکن عربی میں اگر ہو تو وہ کیا پڑھے گا صرف وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جن کی زبان عربی ہو دنیا میں تو کئی سو زبانیں ہیں میجر زبانیں تو ہمارا یہ فرض ہے ہمارا مشن ہے کہ ہم ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ بہت اچھی انداز میں تیار کریں اس کو لوگوں تک پہنچائیں یہ کام دیکھیے کرسچن لوگ کرتے ہیں بائبل کے پھیلانے کے لیے تو میں سوچتا ہوں کہ اس معاملے میں کرسچن لوگوں نے ایک ماڈل تیار کر دیا ہے ماڈل یعنی اپنی کتاب کو یعنی بائبل کو پڑھانے کے لیے انہوں نے بہت بڑا آرگنائزیشن بنایا ہے بہت بڑا پلان ہے ان کا اور بچتا ہوں کہ شاید دنیا کی ہر زبان میں اس کو ترجمہ کر کے انہوں نے پہنچا دیا لوگوں تک تو یہ انہوں نے ایک ماڈل پیش کر دیا کہ دیکھو اس طرح کو قرآن کو پھیلا رہا ہے تو انہوں نے ہمارے کام کو آسان کر دیا اس کو ایک پریکٹیکل چیز بنا دیا اس وقت ہم پینٹرک پریس کے زمانے میں ہیں اس وقت ہم کمیونیکیشن کے زمانے میں ہیں اس وقت یہ ممکن ہے کہ کسی کتاب کو کسی میسج کو نہ تو آسانی سے شاید دنیا میں پہنچا دیا جائے تو یہ دور جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک ایک ایک تقاضا کر رہا ہے کہ اب وہ لوگوں جو قرآن کے حامل ہو تمہارے تو ہم اپرچونیٹی کھل گئی سارے مواقع کھل گئے اب انتظار کیوں کر رہے ہو اب تو قرآن کو ہر زبان میں ترجمہ کر کے تیار کرو کہ پڑھاؤ جیسے حدیث بتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جبکہ کہ اللہ کلمہ ورڈ آف گاڈ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا تو یہ ایک پٹیشن کے زبان میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جبکہ یہ ممکن ہو جائے گا ممکن ہو جائے گا کہ قرآن شاید پھیلایا جائے پہلے تو یہ ممکن نہیں تھا پہلے آپ جانتے ہیں کاغذ نہیں تھا پرنٹنگ پریس نہیں تھا کمیونیکیشن نہیں تھا حتیٰ کہ دنیا کا جغرافی معلوم نہیں تھا کہ آج کل جو سہولتیں ہیں وہ پہلے کبھی تھی نہیں تو میں سکتا ہوں کہ یہ سہولتیں جو ہیں اسی لیے ہیں کہ آپ ان کو استعمال کر کے قرآن کو شاید انہیں میں پھیلائیں جتنی بھی ضرورتیں ہیں اس مقصد کے لیے وہ سب آج موجود ہیں مثلا مذہبی آزادی وہی موجود ہے اوپن ڈسک وہی موجود ہے پہلے زمانے جو مذہبی تنگ نظری تھی وہ ختم ہو گئی ہے ہر آدمی کے اندر ایک ایک شوق ہے کہ وہ دوسروں کی باتوں کو سمجھے پہلے زمانے میں تو اس بہانے بہت کٹرمند تھا لوگ صرف اپنی ہی باتوں کو سنتے چاہتے تھے دوسروں کی نہیں اب وہ کٹر پر ختم ہو گیا تو موجودہ زمانے میں وہ سارے مواقع کھل گئے جو اللہ کے کلام کو شاید دنیا میں پہنچانے کے لیے درکار ہے صرف یہ ہے کہ ابھی تک قرآن عربی زبان میں ہے اب صرف یہ ہے کہ اس کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں کیا جائے اچھا ترجمہ ریڈیبل ترجمہ ترجمہ صرف کافی نہیں بلکہ اس کو ریڈیبل ہونا چاہیے اس کو انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے تو یہ کام امت مسلموں پر فرض آئن ہے ہر آدمی پر فرض ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے اس کے لیے اپنے دائرے میں جو ہو سکت ہو سکتا ہے وہ کرے یہ فرض ہر ہر آدمی پاس امت مسلموں کا ہر فرض پہ آتا ہے یہ کوئی فرض کی نہیں ہے یہ فرض آئے نہیں تو آپ ہر آدمی اس زمانے میں دیکھیے انٹریکشن بہت ہوتا ہے لوگ یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں ہر وقت آپ کی ملاقات کیسے ہوتی ہے تو آپ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ صرف چھپا ہوا قرآن رکھ لیجیے اپنے پاس ترجمہ اپنے بیگ میں اور جہاں کوئی ملے اس کو دے دیجیے بس اس کا اتنا آسان تو کبھی بھی نہیں تھا اتنا آسان اس وقت ہو گیا ہے اتنا آسان ہونے کے باوجود اگر مسلمان اس کام کو نہ کریں تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی پوش ہوگی اس کے لیے بہت بڑی پوچھ ہوگی کہ جب سارے حالات معافی بنا دیے گئے تھے سارے وسائل عام کر دیے گئے تھے تب تم نے کیوں نہیں اس کام کو کیا کیوں نہیں تم نے قرآن کو پھیلایا تو سارے دنیا کے لوگ کہیں گے اے خدا اگر ہم ہم کو جب معلوم نہیں رہتا ہماری کیا ذمہ داری ذمہ داری ان لوگوں کی جو ہمیں بتایا نہیں ذمہ داری ان لوگوں کی جن کے پاس قرآن تھا لیکن ہم تک پہنچایا نہیں یہ سوال اگر کریں دنیا کے لوگ تو نے قرآن کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا ہر کے میدان میں اگر لوگ یہ سوال کریں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہمیں قرآن کہیں سے ملا نہیں تو جو قرآن کے حامرین ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں پوچھا تو بتائیے کہ ان کے پاس کیا جواب ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بہت ہی سیریسلی لینا چاہیے اور اپنی اپنی زندگی کو اس طرح مینج کرنا چاہیے کہ آپ پاس وقت رہے آپ پاس انرجی رہے اس کام کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے لیے اس معاملے میں کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا ہے پہلے زمانے ایکسکیوز ہو سکتا ہو سکتا تھا کہ ہم کو مذہب مذہب کے نام پر بانٹتے ہیں مذہبی آزادی نہیں ہے اب مگر اب کیا ایکسکیوز ہے اب تو پورے معنوں میں مذہبی آزادی سارے مواقع کھل چکے ہیں اب صرف ان کو اویل کرنا ہے رکاوٹیں ساری ختم ہو چکی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میری اس آواز کو سن رہے ہیں وہ سب اس معاملے میں بہت زیادہ الرٹ ہو جائیں اور دوسروں کو بتائیں کہ انہیں اس کام کو ذاتی ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنا ہے یہ سمجھ کرنا ہے کہ اگر ہم دنیا میں اس کام کو نہ کریں تو آخرت میں ہم سے پوچھا جائے گا حس کے میدان میں ہم سے پوچھا جائے گا اس جذبے کے تحت اس کام کرنا ہے آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جس کو آپ نے دیا ہے اس نے اس کو پڑھا تو کیا اثر لیا یہ آپ کو ہے قرآن میں کہ علینا البلاغ آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے ان کے دل کو بدل ڈالنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو آپ نے پہنچا دیا انہوں نے اس کو پڑھا لیکن ان کا دل نہیں بدلا ان کا ان کی سوچ نہیں بدلی تو یہ ان کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ قرآن کو پڑھانے سے کیا فائدہ لوگ تو اتنا زیادہ مشغول ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں لے گا تو یہ سوچ غلط ہے پیغمبر نے بھی یہ کہا کہ میری ذمہ داری پہنچانا ہے اگر آپ نے پہنچا دیا ان کے لیے دعائیں کی ان کو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وہ بڑھ گئے ان کے خرخواہ بنے رہے تو آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی تو میری دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کام کو بہت ہی سیریسلی لیں اور خود کریں اور دوسروں کو اس کام کو کرنے کے لیے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ